حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا آہا کے دن ہمارے ساتھ کون حاضر تھا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خرگوش لایا گیا لانے والے شخص نے یہ بھی کہا کہ میں نے اسے حیض آتے دیکھا ہے میرا خیال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہ کھایا پھر آپ نے حاضرین سے کہا تم کھاؤ وہ آدمی کہنے لگا میرا روزہ ہے آپ نے فرمایا کیسا روزہ اس نے کہا ہر مہینے سے تین روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو چاندنی راتوں تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کے کیوں نہیں رکھتا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار تین سو سولہ